تو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو تو یقیناً تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے